الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم بادروا بالأعمال سبعا هل تنظرون إلا إلى فقر منس أو غنى مطغ أو مرض مفسد أو هرم مفند أو موت مجهز أو الدجال فذلك شر غائب أو الساعة والساعة أدهى وأمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام بھائی اور بزرگوں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے امت کو ہر موقع پر آخرت کو یاد رکھنے اور اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے بر وقت فائدہ اٹھانے کی تلقین فرمائی اور بار بار یہ ہدایت کی ہے کہ آدمی ملنے والے موقع کو ضائع نہ کرے بلکہ اس سے جہاں تک ممکن ہو آخرت کے لیے فائدہ اٹھانے کی کوشش کرے کیونکہ موقع ہر وقت بار بار ملا نہیں کرتے اگر وقت پر آپ نے فائدہ نہیں اٹھایا تو بعد میں سوائے افسوس کے کوئی چیز حاصل نہیں ہوئی تو اس بارے میں پیغمبر علیہ السلام نے بہت سی احادیث ارشاد فرمائی ہیں انہی میں سے ایک روایت آپ کے سامنے اس وقت پڑھی گئی اس روایت میں حضور اکرم علیہ سلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سات باتیں پیش آنے سے پہلے اعمال جلدی جلدی کر لو ایسا نہ ہو کہ ان سات باتوں میں سے کوئی بات پیش آ جائے اور تم چاہ کر کے بھی عمل نہ کر پاؤ رکاوٹ آ جائے عمل اس سے پہلے ہی اپنا نام اعمال نیکیوں سے بھر لو بادرو بالاعمال جلدی جلدی سمیٹ لو پھرتی کے ساتھ پوری مستعدی کے ساتھ جھپٹ کر نیکیاں سمیٹ لو اور پھر فرمایا کہ بھائی اگر نہیں سمیٹو گے تو درجہ بدرجہ یہ سات حالات پیش آ سکتے ہیں ان میں سے پہلا حال بیان کیا کہ فقر منسن آج تمہارے پاس مال ہے تو ہو سکتا ہے کہ یہ مال باقی نہ رہے اور تم ایسے فقیر ہو جاؤ جو آدمی کو بالکل مٹا دیتا ہے اب آج مال ہے خرچ نہیں کیا کل آدمی فقیر ہو گیا ہاتھ میں کچھ نہیں رہا اب جی چاہتا ہے کہ خرچ کرے تو کہاں سے لائے موقع نکل گیا تو اس فقر کے آنے سے پہلے کچھ اس مالداری سے فائدہ اٹھا کچھ اللہ کے بینک میں جمع کرا دو کچھ پیشگی انتظام کر دو کیونکہ یہ صدقہ خیرات یہ آدمی کے برے وقت میں کام آنے والی چیزیں ہیں سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا صدقہ خیرات گناہ کو ایسے بجھا دیتا ہے جیسے پانی آگ پر ڈالیں تو آگ بجھ جاتی ہے اب آج اللہ نے دیا ہے تو دے دلا کر اللہ کے راستے میں اپنا انتظام کر لو ایسا نہ ہو کہ کل یہ مال تمہارے پاس نہ رہے اور خدا نہ کرے کہ فخر کی نوبت آ جائے اس کے بعد فرمایا کہ اوگین متغن بسا اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ مال جب آدمی کے پاس بڑھتا ہے تو اس کے ساتھ خدا کی نافرمانی بھی بڑھتی ہے تو ایسا مال جو آدمی کو اپنے مالک کا نافرمان بنا دے یہ مال آدمی کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ لانت اس مال سے تو مال کا نہ ہونا بہتر ہے ایسی مالداری جو آدمی کو سرکش بنا دے مال تو ہے لیکن اس مال سے گناہ کرتا ہے اس مال کو غلط جگہ استعمال کرتا ہے اس مال کو اللہ کی ناراضگی میں خرچ کرتا ہے تو مال رہے گا لیکن سرکشی بھی رہے گی ایسی حالت آنے سے پہلے تم کچھ نیکیاں کر کے اللہ کو راضی کرو اور فرمایا تیسرے نمبر پر او ہمارا دن مفت دن آج آدمی کے پاس تندرستی ہے ہاتھ پیر چل رہے ہیں دل دماغ چل رہا ہے نظام اندر کا ٹھیک ہے درست ہے لیکن اللہ نہ کرے کوئی موزی بیماری اگر آ جائے تو پھر آدمی مجبور ہو جاتا ہے اب چاہ کر کے بھی کام نہیں ہو پاتا خدا نہ کرے ہارٹ کی بیماری ہو گئی کوئی اور ایسی خطرناک بیماری میں آدمی مبتلا ہو گیا کہ جس میں زندگی آدمی کے لیے بوجھ بن گئی اب نہ اٹھا جائے نہ بیٹھا جائے نہ چلا جائے سکون ہی نہیں ہے تو سکون کے بغیر آدمی عبادت کیا کرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے گردے میں درد ہو رہا ہے دانت میں درد ہو رہا ہے تو آدمی نماز پڑھے گا بھی تو کیسی پڑھے گا ایسے ہی لپٹا دے گا قرآن پڑھنے میں جی نہیں لگے گا ذکر کرنے میں جی نہیں لگے گا کہیں دینی مجلس میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا تو ایسے مرض کے آنے سے پہلے جب تندرستی ہے تو اس تندرستی سے کام لے لو سمیٹ لو اس سے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحة والفراغ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن سے فائدہ اٹھانے میں اکثر لوگ نقصان کرتے ہیں ایک تندرستی دوسرے خالی اوقات تندرستی کو بھی ضائع کر دیتے ہیں اور خالی اوقات کو بھی برباد کر دیتے ہیں اگر آدمی تندرستی کو کام میں لائے تو اس کا ایک نفع یہ ہے کہ اگر اس نے کوئی معمول بنایا تندرستی میں مثلا مسجد میں باجماعت نماز پڑھتا ہے جمعہ کے دن سلاد و تصویر پڑھتا ہے رات میں تحجد پڑھتا ہے مغرب کے بعد اوابین پڑھتا ہے تندرستی میں اس نے یہ سب معمولات اپنے بنائے سیٹ کیے پابندی کی حتی الامکان اب بیچارہ بیماروں گیا اٹھا نہیں جا رہا بستر پہ پڑ گیا مسجد نہیں آ پا رہا کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ یہ میرا بندہ ان معمولات کا پابند تھا اب جی چاہنے کے باوجود اپنی مجبوری کی وجہ سے نہیں کر پا رہا بغیر کیے اس کے نام میں لکھ گے کیونکہ یہ عادی لیکن اگر کوئی پہلے ہی سے عادی نہیں تندرستی کے زمانے کو اس نے ضائع کر دیا تو اب یہ بیماری کا زمانہ تو سوائے افسوس کے کچھ نہیں وہ بھی گیا یہ بھی گیا تو حضور فرما رہے ہیں کہ دیکھو جلدی جلدی سمیٹ لو کہیں ایسی بیماری نہ آ جائے جو تمہارے لیے مصیبت کا باعث بن جائے جائے اور فرمایا او حرام می اگر بیماری نہ بھی ہو لیکن عمر لمبی ہو جائے اور آدمی بوڑھا ہو جائے تو بوڑھا ہونا بجائے خود بیماری بڑھاپا اپنے ساتھ بہت سے آزار کو لے کر کے آتا ہے وہی آدمی جو جوانی میں کبھی یہاں کبھی وہاں جو چاہا کھا پی لیا سب ہزم جتنا چاہا بوجھ اٹھا لیا کتنی محنت کے کام کر لیے اور جب بڑھاپا آ جاتا ہے تو چلنا پھرنا مشکل کھانا پینا مشکل رات میں کروٹیں بدلتا ہے نیند نہیں آتی نیند نہ آنا بجائے خود ایک آدمی کے لیے اذیت کی بات تو فرمایا پیغمبر علیہ السلام نے کہ بھائی اس بڑھاپے کے آنے سے پہلے کچھ کر کرا لو اگر بڑھاپے سے پہلے عادت بنا لی اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے آدمی کوئی کام نہ کرے اس کے لیے بھی وہی اصول ہے کہ لکھ دو بھائی ان بڑے میاں نے زندگی پر جماعت سے نماز پڑھی اب نہیں آ پا رہے مشکل ہو رہی ہے چلو ان کی بھی لکھ دو سے بغیر آئے پھر بھی لکھ دو کیونکہ عادی اور بعض روایات میں تو یہ فرمایا گیا کہ ستر سال سے جب اوپر آدمی کی عمر ہو جاتی ہے تو اس کے خود بخود اعمال لکھے چلے جاتے ہیں فرشتوں سے کہہ دیا جاتا ہے کوئی اس کی بربا کوئی لمٹ ومٹ کچھ نہیں ہے اس کو تو نیکیاں ہی لکھ دو بس کیونکہ زندگی اس نے نیکیوں میں گزاری اور جس نے نیکیوں میں نہیں گزاری اس کے لیے بڑھاپا ہر اعتبار سے مصیبت دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے تو یہ چار باتیں ہوئی پانچویں نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ او موتن مجیزن مجھے اگر یہ کچھ بھی نہ پیش آئے نہ فقر آئے نہ ایسی سرکشی آئے مالداری والی نہ کوئی خدا نہ کرے بیماری آئے نہ بڑھاپا آئے تو بھی موت تو تیار ہی موت تو آ کے رہے اور جب موت آ جائے گی تو امال کا سلسلہ بند ہو جائے گا اب موت کے بعد آدمی نماز نہیں پڑھ سکتا قرآن نہیں پڑھ سکتا کلمہ نہیں پڑھ سکتا کیونکہ بے جان ہو چکا یہ زندگی نعمت ہے اسی لیے سرور عالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من طال عمره وحسن عمله تم میں سب سے اچھا آدمی وہ ہے جس کی عمر لمبی ہو اعمال اچھے ہو کیونکہ یہ عمر آدمی کی نیکیوں میں اضافے کا سبب بنتی تو موت سے پہلے پہلے حضور پر مارے بادرو بلا سمیٹ لو جو کچھ سمیٹا جا سکتا اپنے وقت کو فارغ اور خالی نہ چھوڑو اس کو کسی نہ کسی نیکی کے کام میں لگا دو اور فرمایا چھٹے نمبر پر اب دجال فضالی کا غائب زندگی اگر رہی اور خدا نہ کرے دجال نکل آیا تو اس عالم کا سب سے بڑا دینی فتنہ جو ہے وہ دجال جو خدائی کا دعوے دار ہوگا اور جس کے ساتھ شیطانوں کی ایک فوج کی فوج ہوگی اور وہ جہاں چاہے گا بارش کروا دے گا جس علاقے سے گزرے گا وہاں کے خزانوں کو اپنے ساتھ لے کر کے چلے گا تو دنیا کا سب سے بڑا آزمائش والا معاملہ جو ہے وہ دجال حضور نے فرمایا فضالی لی شر غائب وہ چھپا ہوا شر ہے جس سے تمام نبیوں نے ڈرایا اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تین باتیں پائی جائیں گی تو توبہ کا دروازہ بند ہو جائے ان میں سے ایک دجال بھی تینوں باتیں جب پائی جائیں گی سورج نکل کر کے آئے بجائے مشرق کے مغرب سے نکلے اور دعبت الارض نکلے اور دجال جب یہ تینوں نکل آئیں گے تو اب توبہ کا دروازہ بند کیونکہ اب آنکھوں سے نظر آ گئی وہ بات جس پر ایمان لانا اور ایمان بالمشاہدہ معتبر نہیں ایمان بالغیب معتبر بغیر دیکھے ماننا معتبر اور ساتویں نمبر پر حضرت نے فرمایا کہ اب اس یہ سب مرحلے گزر جائیں گے لیکن قیامت بھی آ کر کے رہے گی غصہ تو ادھا و امر وہ بڑی دہشت ناک ہے بڑی کڑوی ہے بڑی خطرناک ہے اس کے لیے اگر آدمی نے پہلے سے تیاری نہیں کر رکھی تو بڑی مشکلات پیش آ سکتی ہیں ان مشکلات سے بچنے کے لیے پریشانیوں سے بچنے کے لیے اب دنیا کی جو زندگی ہے اس میں کچھ کرو موقع غنیمت جان تو یہ نبی اکرم علیہ سلاۃ والسلام کا ارشاد عالی ہے جو ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا مغز اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو دے رکھی ہیں ہمیں دے رکھی ہیں ان کے چھیننے سے پہلے ہم ان نعمتوں سے فائدہ اٹھا لیں تو ہم ہیں عقل مند اور اگر غفلت میں زندگی گزار دی اور ان سے فائدہ نہیں اٹھایا یا ان کا غلط استعمال کیا تو پھر اللہ کے پکڑ سے آدمی بچ نہیں سکتا جب تک کہ اللہ کا خاص فضل و کرم نہ ہو جائے اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اور پوری امت کو دین پر استقامت عطا فرمائے ہر طرح کے شرور سے فتن سے آزمائشوں سے ابتلا سے محفوظ فرمائے اپنے زندگی کے اوقات کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے ہماری نسلوں میں دین و ایمان کی بقا کے فیصلے فرمائے دعوانا الحمد رب ولك الشكر كما أنت أهله بيدك الخير كله وإليك يرجع الأمر كله لا إله إلا الله وحده وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد كما صليت وسلمت وباركت وترحمت وتحننت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد يا إله العالمين سبك غناؤكم عاق فرما ہماری غلطیوں سے درگزر فرما دار ان کی عافیت عطا فرما ہر طرح کے شرور اور فتن سے محفوظ فرما اپنی رضا اور اپنی خوشنودی نصیب فرما اس مجلس کو بے حد قبول فرما العالمین اس پورے علاقے کے جتنے بھی مرحومین ہیں سب کی مغفرت کے فیصلے فرما کسی بھی قبر والے کو اگر عذاب ہو رہا ہو اس سے عذاب ہٹانے کے فیصلے فرما ہم سب کو عذاب قبر سے پوری طرح محفوظ فرما تمام بیماروں کو شفا نصیب فرما اور ازداروں کو قرضوں کی ادائیگی کا غیب سے انتظام فرما العالمین دین پر زندگی دینی پر موت نصیب فرما جن لوگوں نے بھی ہم سے دعاؤں کے لیے کہا یا لکھا ہے متمنی ہے سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ہمارے اساتذہ والدین مشائق شائق اقربہ محبین متعلقین محسنین معاونین سب کے لیے خیر کے فیصلے فرما ان دعاؤں کو حضور اکرم علیہ السلاۃ والسلام سے محبت کے تفیل میں قبول فرما صلی اللہ وسلم